اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے لہذا جو بات وہی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو